اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داود کو زبور عطا کی تھی